بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے